عطا بن مینا نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرما لیا تو اس نے اپنی کتاب میں اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے لکھ دیا وہ اس کے پاس رکھی ہوئی ہے یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی صحیح مسلم حدیث نمبر 6971